نمبر تیرہ تا قیامت اجر عن ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه ومن خرج غازیا فی سبیل اللہ کتب له اجر الغازی القیام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے لیے روانہ ہوا پھر راستے میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے قیامت تک حاجی کا اجر لکھا جاتا رہے گا اور جو شخص عمرہ کے لیے نکلا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے تا قیامت عمرہ کرنے والے کا اجر لکھا جاتا رہے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور پھر دوران سفر انتقال کر گیا تو اس کے لیے تا قیامت مجاہد کا اجر لکھا جاتا رہے گا